النبی الامی وعلا آلہ وصحبہ وسلم آئیے آج اس مختصر سے وقت میں میں آپ کو ایک ایسے تابی کی ملاقات کرواؤں ایک ایسے تابی کے حالات کو بیان کرو جن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسے تابی تھے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں فتوہ دیا کرتے تھے لوگ ان سے فتوے پوچھا کرتے تھے اس وقت جبکہ صحابہ بھی دنیا میں زندہ تھے اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ان کا علمی مقام کیا تھا کہ صحابہ کرام کی موجودگی ہے اور ان کے درمیان میں یہ فتوے کا کام کیا کرتے تھے لوگوں کو دین کی باتیں بتلایا کرتے تھے اور اس تابی کا نام ہے حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ میرے بھائیوں ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو انہیں صحابہ کہتے ہیں اور جنہوں نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو اسے تابی کہا جاتا ہے پوری جماعت کو تابعین کہتے ہیں اور اس کا سنگلر تابی ہے یعنی ایک ایسا تابی جس نے صحابہ کا دیدار کیا ہو تو آج میں آپ کو ایک تابی کے حالت بیان کر رہا ہوں کہ جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا ہے اور وہ تابی ہے حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ خلافت بنو میعہ کا دور ہے اور اس وقت کے بادشاہ اور خلیفہ تھے عبد الملک بن مروان مروان عبد الملک بن جو امیہ میں سے ہیں دمشق میں رہتے تھے میں ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں حج کے لیے جاؤں بیت اللہ کا بھی دیدار کروں اس کے بعد مدینہ منورہ جاؤ اور روزہ اقدس پر بھی حاضری دے دو اور اس ارادے سے عبد الملک ابن مروان اپنے دوستوں کو لے کر اپنے عزیزوں کو لے کر اپنے حکومت کے سرداروں کو لے کر اور اپنے شہزادوں کو لے کر اس نے اپنا یہ سفر شروع کیا عبد الملک بن مروان دمشق سے نکلتا ہے اور اس کا یہ ارادہ ہے کہ پہلے بیت اللہ کا حج کروں گا اور پھر روز اقدس کی زیارت کروں گا اور اسی ارادے سے وہ نکلا لیکن بعد میں ان کا آپس میں مشورہ یہ ہوا کہ زی قادہ میں ہم چونکہ نکل رہے ہیں حج کو ایام کچھ باقی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے مدینہ منورہ میں حاضری دے دیتے ہیں اور اس کے بعد حج حج بیت بیت اللہ اللہ کے لیے جائیں گے اور سے واپس دمشق پہنچ جائیں گے چنانچہ اب یہ ارادہ ہوا کہ مدینہ منورہ جایا جائے روضہ اقدس کی زیارت کی جائے اور یہ پورا قافلہ روانہ ہوا ہے جب روانگی کا وقت آیا پہلے سے یہ طے کر دیا تھا کہ پورے سفر میں دین کی باتیں ہوتے رہے گی دین کی مجلس سے قائم ہوگی لہذا جہاں پر بھی ان کا پڑاؤ ہوتا جس منزل پر وہ نماز کے لیے یا کھانے کے لیے ٹھہرتے تو وہاں پر نماز کے بعد اور کھانے کے بعد ایک دینی مجلس ہوتی ہوتی جس میں دین کی باتیں حج کی احکام بیان کیے جاتے اور اس طرح منزل با منزل یہ لوگ آگے بڑھتے گئے ایک دن وہ بھی آیا کہ عبد الملک بن مروان جو خلیفہ ہے وہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ میں مدینہ منورہ مدینہ پہنچ گیا مدینہ طیبہ میں وہ روزے اقدس کے پاس گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر صلاة و سلام پیش کیا اور اس کے بعد میں اس کو اتنا اچھا لگا اور مدینے کا قیام اتنا پسند آیا کہ اس نے مشورہ یہ کیا کہ مدینے میں ہم زیادہ مدت کے لیے ٹھہر جاتے ہیں اور جو پہلے پروگرام تھا اس میں کچھ دنوں کو ایڈ کر دیا کہ مدینے میں زیادہ قیام کریں گے اور یہاں کی نورانی ماحول میں زیادہ قیام کریں گے اور جب حج کا وقت آئے گا ہم حج بیت اللہ کے لیے مکہ چلے جائیں گے اب یہ پورا کافلہ عبد الملک بن مروان کی خلافت کے تحت اور اس کی سرداری میں انہوں نے مدینہ میں قیام کر لیا سب مدینے میں موجود ہے ایک دن یہ عبد الملک بن مروان اپنے کمرے میں موجود تھا اور صبح کے وقت میں یہ مسجد نبوی میں نکلا وہ مسجد نبی کے ماحول کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ مسجد نبی میں چاروں طرف محدثین بیٹھے ہوئے ہیں اور حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے کہیں پر بن زبیر کا درس ہو رہا ہے کہیں سعید ابن مسیب کا درس ہو رہا ہے کہیں عبداللہ بن اتباق کا درس ہو رہا ہے یہ بڑے بڑے جو ٹاپ لیول کے محدثین تھے یہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے اور بہت سارے لوگ مسجد نبی میں ہلکا بنا کر کوئی یہاں پر سبق پڑ پڑھ رہا ہے کوئی وہاں پر حدیث سن رہا ہے کوئی وہاں پر بیان سن رہا ہے سب مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیارا ماحول دیکھ کر بہت اچھا لگا عبد الملک ابن مروان کو اور اسے مدینے میں آنے پر بڑی خوشی ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ آج بھی لوگوں میں ایسا جذبہ موجود ہے کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے مسجد نبی میں لوگوں کا ہجوم بنا ہوا ہے عبد الملک ابن مروان پھر اپنے قیام گاہ میں چلا گیا اسی طریقے سے اس کے دن گزر رہے تھے ایک دن صبح کے وقت اس کی آنکھ کھولی جب وہ اٹھا ہے تو اس نے یہ محسوس کیا کہ آج طبیعت ذرا بوجل ہے طبیعت میں کچھ بے چینی سی ہے بہت کوشش کی کہ اور آرام کر لے لیکن قرار نہیں تھا چین نہیں تھا کچھ پریشانی تھی اور طبیعت بوجل معلوم ہو رہی تھی عبد الملک ابن مروان نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور گلاب کو بلا کر یہ کہا کہ یا میسرا میسرا ادھر آؤ اور ایک کام یہ کرو کہ ابھی مسجد نبی میں چلے جاؤ وہاں پر لوگ حدیث کا درس دیتے ہیں اگر کوئی وہاں پر بیٹھا ہو محدث جو حدیث کا سبق پڑھاتا ہے تو اسے میرے پاس لے کر آؤ اور یہ کہو کہ خلیفہ تمہیں اپنی قیامگاہ پر بلا رہے ہیں اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ دین کی باتیں سنو کچھ اللہ کا ذکر ہو جائے کیونکہ آج طبیعت میں بہت بے چینی ہے اور خدا کا فرمان ہے اللہ اللہ بذکر القلوب کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کی یاد قائم کی جاتی ہے تو دلوں کی بے چینیاں دور ہو جاتی ہے اطمینان آ جاتا ہے تو جاؤ تم کسی محدث کو لے کر آؤ تاکہ میرے دل بے چینی دور ہو جائے اور کچھ دل میں اطمینان پیدا ہو جائے جب یہ بات کہی گئی تو وہ میسرہ فوراں گیا کہ کسی کو جا کر لے کر آؤ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا سخت گرمی ہے مدینے میں میسرہ جب مسجد نبوی میں پہنچا تو آج عجیب معاملہ تھا کہ پوری مسجد نبوی میں ایک ہی جگہ پر سبق ہو رہا تھا سب حدیث کی جو درسگاہیں بنی ہوئی تھی وہ خالی ہے ایک جگہ پر حدیث کا درس ہو رہا ہے اور وہ وہاں پر گیا اور اس نے دیکھا کہ کئی لوگ ہیں جو سبق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ساٹھ سال کے محدث ہے سکسٹی کی ان کی ایج ہے وہ سبق کا درس دے رہے ہیں اور کئی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لباس بالکل سادہ ہے اور لباس سے سادگی ٹپکتی ہے اور لوگ بہت ہی احترام کے ساتھ میں ان کے سبق کو سن رہے ہیں یہ اور کوئی نہیں تھے بلکہ وہی تابی جن کا میں قصہ بیان کر رہا ہوں حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ کی آلہی تھے یہ شاہی خادم تھا محسرہ بڑی شان کے ساتھ گیا وہ سبق پڑھا رہے ہیں دور سے اشارہ کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے کہ ادھر آؤ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے پڑھاتے پڑھاتے دیکھا کہ وہ اشارہ کر رہا ہے دیکھی ان دیکھی کر دی توجہ نہیں دی اپنا سبق پڑھاتے رہے وہ اور قریب آیا اور قریب آ کر کہنے لگا کہ ادھر آؤ انہوں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا وہ بالکل قریب گیا اور میسرہ نے جا کر کہا آپ مجھے جواب ہی نہیں دے رہے ہو میں آپ کو بلا رہا ہوں کہا کیا بات ہے کہا کہ دیکھو عبد الملک ابن مروان کا شاہی خادم ہو اور خلیفہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے بہت طبیعت میں ہو رہی ہے لہذا مسجد نبی میں جاؤ کسی کو وہاں سے لے کر آؤ جو مجھے ذرا قصے سنائے ذرا دین کی باتیں اور دین کے قصے سنائے تاکہ میرا دل بہل جائے مجھے اطمینان ہو جائے حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا غصے میں اور جلال میں کہا کہ میں کوئی سٹوری ٹیلر نہیں ہو کہ جا کر تم بادشاہ کو میں کس سے سناؤ میں کوئی قصہ کوئی نہیں کرتا ہو جا کر بادشاہ کو منع کر دو تو اس نے اپنے ورڈز چینج کر دی اور یہ کہا کہ نہیں نہیں دراصل بادشاہ جو ہے کچھ دین کی باتیں سننا چاہتا ہے کچھ نالج اور حدیث کی باتیں سننا چاہتا ہے اس لیے تمہیں بلا رہا ہے تم جا کر کچھ علم کی باتیں تاکہ بادشاہ کی طبیعت کی بے چینی ختم ہو جائے حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تیرا بادشاہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے حدیث سننا چاہتا ہے یہ حدیث کی مجلس ہے مسجد نبی میں حدیث کا سبق ہو رہا ہے اور یہاں پر ہر ایک کو آنے کی اجازت ہے کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے اگر بادشاہ حدیث سننا چاہتے ہیں جا کر ان کو کہو میری مجلس خالی ہے آؤ میری مجلس میں آ کر بیٹھ کر سنو میں حدیث سب کو سنا رہا ہوں ان کو بھی سنا دوں گا اور یاد رکھنا بادشاہ کو یہ کہہ دو علم حاصل کرنا ہے علم کے پاس جانا پڑے گا علم خود چل کر تمہارے پاس نہیں آئے گا نالج اچیو کرنے کے لیے نالج کے پاس جانا پڑتا ہے نالج خود ہمارے پاس نہیں آتا ہے ان کے یہ تیور دیکھ کر میسرہ تو گھبرا گیا جلدی سے گیا بادشاہ کے پاس اور بادشاہ کو خلیفہ کو عبد الملک کو جا کر کہا کہ انہوں نے تو ایسے جواب دی ہے کہ آنا ہے تو ان کو کہو میری مجلس میں آئے اور میں نہیں جاؤں گا یہ جب سنا ہے عبد الملک ابن مروان نے بالکل کھڑے ہو گیا پریشانی اور بیچینی کی حالت میں اور کہنے لگا کہ لگتا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ سعید ابن مسیب ہے ایسی ہمت اور جرت وہی کر سکتے ہیں اور کہنے لگا کیوں تم اس کے پاس گئے خام و خواہ شرمندہ کر دیا مجھے کر دیا بہت ناراض ہوا بادشاہ اور یہ عبد الملک ابن مروان اس ذہن سے اپنے روم میں چلا گیا یہ جو کچھ بھی باتیں ہو رہی تھی بادشاہ کے دو شہزادے وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کچھ سن رہے تھے ایک چھوٹا شہزادہ تھا اور ایک درمیانی تین شہزادے تھے تو چھوٹا اور درمیانی دونوں موجود تھے انہوں نے یہ سب کچھ سنا تو چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ یہ سعید ابن مسیب ہے کون کہ ہمارے ابا جان جو بادشاہ ہے جن کی اتنی بڑی حکومت ہے اور انہوں نے اس کو بلایا تو بجائے آنے کے ایسا جواب دیا اببا کا دل ناراض کر دیا ہمارے اببا کے سامنے بڑوں بڑوں کی گردن چک جاتی ہے لوگ ان کا اکرام کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں یہ کون ہے جو اس طریقے سے ایسے روکھے جواب دیتا ہے اور آنے سے منع کر دیتا ہے تو چھوٹے بھائی کو وہ بڑا بھائی جو بادشاہ کا دوسرے نمبر کا شہزادہ ہے وہ کہتا ہے ارے یہ سعید ابن مسیب وہی ہے کہ جن کو ہمارے ابا نے ہمارے بڑے بھائی ولید کے لیے پیغام بھیجا تھا کہ میں سعید تمہاری بیٹی سے شادی کروانا چاہتا ہوں اپنے بڑے بیٹے ولید کی اور اس کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہو تو اس سعید ابن مسیب نے تو ہمارے ابا کے رشتے کو بھی ٹھکرا دیا تھا سب سے بڑے شہزادے ولید کے ساتھ آفر کی کی تھی شادی لیکن سعید ابن مستقب نے منع کر دیا کہ نہیں مجھے شہزادے سے شادی نہیں کروانی ہے اپنی بیٹی کی یہ وہ سعید ابن مستقب ہے چھوٹا بیٹا کہتا ہے اچھا ہمارے ابا کو ٹھکرا دیا اور ولید سے شادی کا انکار کر دیا ولید تو وہ ہے جو ہمارے ابا کے بعد بادشاہ بننے والا ہے اور ہمارے ابا کے بعد خلافت پر آنے والا ہے اس کو ٹھکرا دیا آخر کس سے وہ شادی کروانا چاہتا ہے کہ اس نے شہزادے کا انکار کر دیا وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے بھائی مجھے یہ تو نہیں معلوم لیکن یہ ہے کہ اس نے ہمارے بڑے بھائی کا پیغام ٹکرا دیا تھا چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ وہ کیسا باپ ہے اتنے بڑے شہزادے سے اس نے انکار کر دیا کیا اس کے ذہن میں اور کوئی لڑکا ہے یا یہ کہ وہ لڑکی کو گھر پر رکھنا چاہتا ہے اس کی شادی نہیں کروانا چاہتا ہے بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی سے کہ بھائی مجھے نہیں پتا مجھے اتنا پتا ہے کہ رشتہ ٹھکرا دیا تھا اسی سعید ابن مسیب نے یہ دونوں بھائی باتیں کر رہے ہیں ایک آدمی قریب میں بیٹھا ہوا ہے مدینے کا رہنے والا اس مدینے کے رہنے والے نے یہ کہا ان دونوں شہزادوں سے کہ شہزادوں جو سوال جواب تم آپس میں کر رہے ہو اور پورا واقعہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہ پورا واقعہ مجھے معلوم ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں بیان کروں ناراض مت ہونا لیکن جو سچی بات ہے پوری بات تمہیں بتلاؤں گا پورا واقعہ سناؤں گا دونوں بچے بہت انٹرسٹڈ ہو گئے کہا کہ ہاں ہاں ضرور آپ ہمیں بتلاؤ کون ہے یہ سعید ابن مسیب اور کیا ان کا واقعہ ہے کہ میں ہمارے ابا کے پاس آنے کو منع کر دیا اور ہمارے بڑے بھائی سے شادی کروانے اپنی بیٹی کی منع کر دیا آخر یہ کون سعید ابن مسیب ہے تو اس وقت اس مدینے والے نے پورا واقعہ ان دونوں بچوں کو سنایا اور وہی واقعہ میں اب آپ کے سامنے حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کا بیان کرو انہی ورڈز میں جو اس مدینے والے نے ان شہزادوں کو سنایا تھا انہوں نے ان کو شہزادوں کو اس مدینے کے شخص نے یہ سنایا کہ دراصل واقعہ یہ ہے کہ بہت پہلے کی بات ہے تمہارے ابا عبد الملک جو بادشاہ ہے انہوں نے اپنی زندگی میں یہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو مجبور کرے کہ ولید کے ہاتھ پر بیٹھ کر لو تاکہ میرے بعد میرا شہزادہ ولید بادشاہ بن جائے اور اس کے لیے تمہارے ابا نے مختلف شہروں میں مکہ مدینہ اور اس کے قریب کے طائف وغیرہ کے علاقے ان سب جگہ پر کہلوایا کہ لوگ بیٹھ کرو کہ میرے بعد میں میرا بیٹا ولید یہاں کا بادشاہ بن جائے گا تو مدینہ میں جو صوبے دار تھا اسماعیل اس کو پیغام بھیجا کہ مدینے والوں کی بیت کی ذمہ داری تمہارے ذمہ ہے تم مدینے والوں سے بیت لے لو تو جو مدینے کا صوبے دار ہشام ابن اسماعیل تھا اس نے سب سے پہلے حضرت سعید ابن مسیقب رحمت اللہ علیہ کو جن کا ہم واقعہ بیان کر رہے انہیں بلایا اور انہیں یہ یہ آفر دی کہ کہ دیکھو عبد الملک چاہتے ہیں ان کے کے بیٹے ہاتھ پر بیٹھ کر لی جائے اور انہیں خلیفہ مان لیا جائے تو آپ فوراً اس کے لیے تیار ہو جائیے حضرت سعید ابن مسیقب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک بادشاہ کی موجودگی میں دوسرے بادشاہ بادشاہ کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کروں گا یہ میرے پرنسپل کے خلاف ہے اس لیے منع کر دیا اب سعید ابن مسیب کے منع کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ پورا مدینہ اگینسٹ ہو جائے گا اس لیے کہ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کہ پورا مدینہ فولو کرتا تھا وہ ہشام ابن اسماعیل گھبرا گیا کہ سعید اگر تم نے منع کیا سارا مدینہ انکار کر دے گا بادشاہ کے حکم کے خلاف ہو جائے گا تم مان جاؤ کہا میں نہیں مانوں گا غلط کام میں میں ساتھ نہیں دوں گا ہشام ابن اسماعیل کو آ گیا پکڑ کر حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کو لے گیا اور اپنے جلادوں کو کہا کہ انہیں کوڑے مارو اتنے کوڑے مارو کہ یہ بیت کرنے پر مجبور ہو جائے چنانچہ حضرت ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے پیٹا گیا ظلم کیا گیا اور اس کے بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا پھر ہشام ابن اسماعیل نے اپنے ایک ساتھی کو جس کا نام تھا ابو بکر بن عبد الرحمن اس کو بھیجا اور ابو بکر کو یہ کہا کہ جاؤ میں نے برابر پٹائی کی ہے اب جا کر دیکھو وہ مانتے یا نہیں مانتے ہیں ابو بکر گئے واپس آئے اور آ کر ایشام کو کہا کہ ایشام پہلے وہ انکار کرتے تھے لیکن تمہارے مارنے کی وجہ سے خدا کی قسم وہ اتنا سخت ہو گئے ہیں کہ اب تو بالکل تیار نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کرے اس لیے ان کو سمجھانا بیکار ہے وہ اس کام میں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے ہشام ابن اسماعیل نے خلیفہ عبد الملک ابن مروان کو میسج بھیج دیا کہ بھائی یہ نہیں مانتے ہیں اور یہ نہیں مانے مطلب پورا مدینہ اگینسٹ ہو جائے گا تم یہ کام مت کرو خلیفہ عبد الملک ابن مروان کو بہت غصہ آیا کہ یہ سعید ابن مسیب کی جرت کہ وہ میری بات کا انکار کرتا ہے خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ جب کوئی آدمی سختی سے نہ مانے تو اسے دنیا کی لالچ دے دو چنانچہ اس وقت عبد الملک ابن مروان نے لالچ کے طور پر یہ پیغام بھیجا سعید ابن مسیب کو کہ سعید تمہاری جو بیٹی ہے وہ بہت نیک اور باخلاق ہے خوبصورت اور خوبصیرت ہے اور قرآن اور حدیث کی عالمہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا بڑا بیٹا ولید اس کے ساتھ میں تم اپنی بیٹی کی شادی کروا دو تاکہ دونوں کام ساتھ میں ہو جائے میرے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لو اور وہی تمہارا سنی اور داماد ہوگا اور اسی کے لیے اسی کے ساتھ میں نکاح نکاح بھی ہو جائے اس لیے تم یہ دو آفر تمہیں پیش کرتا ہو بھی کر لو اور اس کو تمہارا داماد بنا لو اور تمہاری بچی میری بہو بن جائے اس لیے میں تمہیں یہ پیغام بھیجتا ہوں سید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے جب یہ پیغام ان کے پاس پہنچا ہے تو بہت غصے ہوئے اور جلال میں آ کر کہا کہ بادشاہ تو مجھے نہیں خرید سکتا نہ میں بیت کرنے کے لیے تیار ہو اور نہ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو میری بیٹی تیرے بیٹے شہزادے کے ساتھ میں شادی نہیں کرے گی مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے اس لیے عبد الملک ابن مروان کو یہ اور غصہ آیا اور اس بنا پر اس کے بعد سے ہمیشہ عبد الملک ابن مروان موقع کی تلاش میں رہتا تھا کس طرح سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کو گرپ میں لے پھسا دے اور ان کو سزا دے یہاں تک کہ ایک مرتبہ اسے کسی بہانے سے موقع ملا بلایا حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کو اور سزا یہ دی ہے سخت سردی کا زمانہ تھا اس سردی کے زمانے میں ان کے سر پر سے اس نے تھنڈا تھنڈا پانی چھوڑنے کا حکم دیا اور بیچ کھڑ کھڑے رہ کر تھنڈا پانی ان کے اوپر اتنا ڈالا گیا اتنا ڈالا گیا اتنا مارا گیا پیٹا گیا وہ اپنی دل کی بڑاس نکال رہا تھا ظلم پر ظلم کرتا رہا لیکن سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ اپنی بات کے اوپر جمے رہے کہ نہ بیٹھ کروں گا اس غلط طریقے سے اور نہ میں اپنی بیٹی کی تیرے بیٹے کے ساتھ شادی کرواؤں گا تو یہ ہے وہ واقعہ جس کی بنا پر تمہارے اببا جان سعید ابن مسیب سے بہت ناراض ہے وہ مدینے والا کہہ رہا ہے کہ یہ ہے وہ واقعہ جس کی بنا پر تمہارے اببا جان سعید ابن مسیب کو چھیڑنا نہیں چاہتے ہیں اور آج جب سعید ابن مسیب نے پھر آنے سے منع کر دیا اس لئے تمہارے اببا جان بہت غصے ہو گئے تو ان بچوں نے پوچھا اس مدینے والے سے کہ آخر یہ سعید ابن مسیب کیا جواب دیتے تھے کیوں وہ ہمارے بھائی سے شادی کرنے کے لئے راضی نہیں تھے ہمارے بھائی میں کیا کمی تھی تو جواب یہ دیا کہ جب دوستوں نے جا کر سعید ابن مسیب کو پوچھا کہ تیری بیٹی کو رانی بنایا جا رہا ہے شہزادی بنایا جا رہا ہے تو تو کیوں منع کرتا ہے تو جواب ان کا یہ تھا کہ میری بیٹی کو میں نے غریبی میں پال کر بڑا کیا ہے اور دین دیندار بنایا ہے دین کی دولت میں نے دی ہے جب یہ بنو میاں کے بادشاہ کے محل میں جائے گی اور کنیزوں اور خادماؤں کے بیچ میں رہے گی اور شان شوکت سے عزت گزارے گی گی اور اپنے آپ کو رہانی اور مہارانی سمجھے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں غرور پیدا ہو جائے اور اس کا دین برباد ہو جائے اس لیے میں ایسا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوں ان دونوں شہزادوں نے پوچھا تو پھر سعید ابن مسیب نے شادی کہاں کروائی اپنی بیٹی کی اس مدینے والے نے کہا آؤ میں تمہیں وہ بھی بتاؤ کہ اپنی بیٹی کی شادی انہوں نے کہا کروائی اور پھر انہوں نے کہا کہ جس کے ساتھ میں سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کی بلاخر شادی کروائی اور جس کو اپنا داماد بنایا اس کا نام ابن ودا ہے اور وہ میرا پڑوسی ہے میرے پڑوس میں رہتا ہے اور اس کی شادی کیسے ہوئی وہ مدینے والا شخص کہتا ہے یہ ابن ودا نے خود مجھے بیان کیا کہ کس طریقے سے یہ رشتہ ہوا اور کس طریقے سے یہ شادی ہوئی اور پھر یہ بتلایا کہ کیسے میں ان کا داماد بن گیا تو پھر اس مدینے والے نے ان دونوں شہزادوں کو کہا کہ آؤ اب میں تمہیں سعید ابن مسیب کی بیٹی کی شادی کس طرح ہوئی وہ بھی تمہیں بتلا دو ابن ودا کا بیان ہے کہ میں سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کا کا سٹوڈنٹ تھا میں ان کی خدمت میں جاتا تھا حدیث کا سبق پڑھا کرتا تھا وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے اور میں ان کے پاس میں پڑھتا تھا ایک وقت ایسا آیا کہ میں سبق میں غیر حاضر ہو گیا میں ابسنٹ تھا اور مجھ سے وہ اتنی محبت کرتے تھے کیونکہ میں بڑے شوق اور محنت سے پڑھتا تھا میں ابسنٹ ہو گیا تو انہوں نے میرے کلاس میٹ سے پوچھا کہ ابن ودا آج کل کلاس میں نہیں آ رہے ہیں ابن ودا آج کل ایبسنٹ رہتے وہ ہے کہاں تو میرے دوستوں نے کہا بھائی ہمیں بھی نہیں معلوم ہے وہ اچانک غائب ہو گئے کچھ دنوں کے بعد میں گیا جب مجھے انہوں نے سبق میں دیکھا تو فوراً سوال کیا اینا یا ابا ودا کہ ابو ودا تو کہاں چلا گیا تھا کئی روز سے تو ایبسنٹ ہے کئی روز سے تو سبق میں نہیں آیا تو میں نے ان کو جواب دیا تو فیت زوجتی کہ میری وائف کا انتقال ہو گیا میری بیوی تھی میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور اس کی وجہ سے میں کافی مصروف ہو گیا اس بنا پر میں سبق کے اندر حاضر نہیں ہو سکا اور میں آپ کے سبق میں حاضری نہیں دے سکا لیکن اب جب میں فری ہو گیا ہوں فارغ ہو گیا ہوں تو میں پھر سے آپ کے سبق میں آ گیا حضرت سعید ابن مسیقب رحمت اللہ علیہ نے اپنے وہ سٹوڈنٹ ابو ودا سے یہ کہا کہ ابو ودا بیوی کا انتقال ہو گیا مجھے بھی خبر کر دیتے میں آ جاتا تمہیں کچھ تسلی کے کلمات کہ لیتا جنازے میں حاضر ہو جاتا کچھ دعائیں کر دیتا تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا جواب میں اس بچے نے ابو ودا نے یہ کہا کہ حضرت جزاک اللہ خیرہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے لیکن مجھے مناسب نہیں معلوم ہوا کہ آپ کی اتنی مصروف لائف ہے میں آپ کو میرے گھر پر لے کر جاؤ اور میرے معاملے میں آپ کو الجھاؤ اس لیے میں نے خود ہی ان کو دفن کر دیا خیر برحال ابو ودا بیان کرتے ہیں میں حضرت سعید ابن مسیب کے سبق میں پڑ جانے لگا درس ہوتا رہا میں شرکت کرتا رہا ایک دن جب سبق ختم ہوا تو حضرت نے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے ابو ودا کو یہ کہا کہ سب کو جانے دو تم ذرا رک جاؤ جب سب چلے گئے تو مجھے بلا کر کہا کہ بیٹے تم جوان ہو تم نے دوسری شادی کا کچھ ارادہ کیا یا نہیں کیا جوانی ہے تمہاری بیوی تمہاری چلی گئی ہے دوسری شادی کا ارادہ کیا یا نہیں تو ابو ودا نے جواب دیا کہ یرحمک اللہ حضرت اللہ آپ کے اوپر رحم کرے میں غریب آدمی ہو میری پوری انکم دن بھر کی دو درم یا تین درم ہے اس سے زیادہ میں کماتا نہیں ہو اور مجھے کون اپنی بیٹی دے گا وہ تو ایک تھے میرے خسر جنہوں نے اپنی بچی مجھے دے دی تھی لیکن اللہ کا کرنا میری بیوی کا انتقال ہو گیا اب اس غریب آدمی کو اس مفلس کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا کون اپنی بیٹی کو میرے گھر پر بھیجے گا جہاں پر واقع چلتے ہیں اس بنا پر حضرت میں اب شادی کرنا بھی چاہوں تو میں کر نہیں سکتا اس لیے کہ کوئی مجھ سے اپنی بیٹی سے شادی نہیں کروائے گا اس وقت حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو ودا کیا بات کرتے ہو کہ تمہیں کوئی بیٹی نہیں دے گا ارے میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو میں میری بیٹی کی تمہارے ساتھ شادی کرواؤں گا جب یہ سنا ابو ودا نے تو کہنے لگے وہ انتا آپ اپنی بیٹی کی میرے ساتھ شادی کرواؤ گے حالانکہ آپ جانتے ہو میں مفلس ہوں غریب ہوں میری دو یا تین درم کی انکم ہے میں کیسے گھر کو سنبھالوں گا اور کیسے آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکوں گا حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھ میرے بھائی دیکھ میرے بچے دراصل ہمارا میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر مجھے کسی کی دینداری پسند آ جائے کسی کے اخلاق پسند آ جائے تو میں اسے اپنا بنا لیتا ہوں مجھے تمہارے دین پر بھی اتمنان ہے تمہارے اخلاق پر بھی اتمنان ہے میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کرواؤں گا صرف یہ ہے کہ اپنی بیٹی سے میں اجازت لے لوں ابو ودا تو کہتے ہیں میں حیران رہ گیا اور اسی وقت انہوں نے اپنی بیٹی کو پوچھا بیٹی بھی اسی باپ کی بیٹی تھی بیٹی نے جواب دیا ابا جان اگر آپ نے میرے لیے کوئی شوہر پسند کیا ہے آپ کا سلیکشن میں بالکل تیار ہو ابو ودا بیان کرتے ہیں میں میں تو سبق پڑھنے کے مسجد آیا تھا زہر کا وقت تھا اور اسی وقت حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے تمام لوگوں کو آواز دی آ جاؤ آ جاؤ نکاح ہو رہا ہے جلدی جمع ہو جاؤ سب کو جمع کر دیا اور حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے خود اس باپ نے اپنی بیٹی کا لوگوں کی موجودگی میں میرے ساتھ نکاح کروا دیا ابو ودا کہتے میری تو شادی بھی ہو گئی اب میں نکاح پڑھ کر مسجد سے باہر نکلا اتنا پریشان کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ میں اس دن روزے کی حالت میں تھا لیکن اتنا میں ٹینسٹ ہو گیا تھا مجھے یہ بھی پتا نہیں چلا کہ میری روزے کی حالت ہے میں روزدار تھا اور میں باہر نکلا اور میں اپنے آپ سے کہنے لگا کہ ابو بتا یہ تو نے کیا کیا اتنے بڑے عالم کی اس بیٹی سے تو نے شادی کر لی تیرے گھر میں پیسہ نہیں کھانے پینے کا ٹھکانہ نہیں تو کہاں سے کرز لائے گا کہاں سے مال لائے گا کیسے تو زندگی گزارے گا کس طریقے سے تو اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرے گا کہتے اسی حالت میں سوچتے سوچتے میں گھر پر چلا گیا گھر پر بیٹا سوچتا رہا مغرب کا وقت ہو گیا روزے کی حالت تھے پانی پی کر میں نے افطار کیا اور افطار کرنے کے بعد گھر میں جو میرا کھانا تھا اور خود بیان کرتے کہ اس دن میرے گھر پر ایک باسی روٹی تھی اور تھوڑا سا زیتون کا تیل تھا تھا اور ایک باسی روٹی تھی وہ میں نے نکالا دن روزہ تھا اور میں کھانے کے لیے بیٹھا اور سوچ رہا ہوں کہ کیسے سب سیٹنگ کرو اور کس طریقے سے اس بیوی کو گھر میں لے کر آؤ ابو ودا کہتے کہ میں کھانے کے لیے بیٹھا ایک نیوالا کھایا دوسرا نیوالا کھایا دو نیوالے میں نے کھائے کسی نے میرا دروازہ نوک کیا کوئی دروازہ نوک کر رہا تھا میں نے پوچھا کھاتے کھاتے ہی تارک کون ہے دروازہ کھٹ والا باہر سے جواب آیا سعید کہ میں سعید ہوں ابو ودا بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے سعید کا جواب ملا تو میں نے کیا سمجھا کہ کوئی میرا فرینڈ ہوگا سعید کوئی اور سعید ہوگا جو آیا ہوگا وہ کہتے خدا کی قسم میرے خیال میں نہیں آیا کہ سعید ابن مسیب میرے دروازے پر آئیں گے کیونکہ سعید ابن مسیب کے بارے میں مشہور تھا کہ چالیس سال سے وہ یا تو اپنے گھر پر گئے یا مسجد میں گئے ہیں وہ کبھی تیسری جگہ پر گئے ہی نہیں چالیس سال ان کے ایسے گزرے اس لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن میں اسی خیال میں کوئی سعید ہوگا میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میرے استاد حضرت سعید ابن مسیقی برحمت اللہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں فرماتے ہیں ابو ودا کہ میں تو انسان تھا ان کو دیکھ کر فوراً خیال آیا شاید یہ نکاح کینسل کروانے آئے ہیں ان کو خیال آ گیا ہوگا کہ ارے یہ کیا مسٹیک کر دی میں نے اس نے شاید اب یہ رشتہ کینسل کرنے آئے ہیں ورنہ یہ میرے دروازے پر کیسے آئے گے میں نے کہا حضرت فرمائیے اور آپ کیوں چل کر آئے آپ مجھے بلا لیتے میں آپ کے پاس آ جاتا آپ نے اتنی تکلیف لی نے میرے گھر پر آئے حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا مجھے تیری ضرورت تھی اس لیے میں خود تیرے گھر پر آیا ہوں پوچھا حضرت بتلائیے کیا بات ہے دروازے پر ہیں کہا کہ بیٹا آج دوپہر میں میں نے تیرا نکاح پڑھایا زہر میں تیرا نکاح ہو گیا تو بیوی والا بن گیا میرے دل میں خیال آیا کہ تو تو گھر پر اکیلا رہتا ہے تو شادی شدہ ہونے کے باوجود تیری رات ایسی گزرے کہ تیری بیوی تیرے گھر پر نہ ہو یہ مجھے گوارا نہیں تھا کہ اکیلا آج کی رات گزارے کیونکہ آج اللہ نے تیرا نکاح کروا دیا ہے اس لیے بیٹے اپنی بیٹی کو لے کر آیا ہو تیرے گھر پر چھوڑنے آیا ہو یہ تیری بیوی ہے تیری امانت تجھے سپرد کرنے آیا ابو ودا کہتے میں تو حیران ہو گیا کہ یہ ہے باپ فرماتے میں آگے بڑھا دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ اس باپ کے پیچھے کونے میں پردے میں ان کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی تھی جو میری بیوی بن میں نے کہا کہ آئیے کہہ رہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا جواب دو میں نے کہا آئیے آئیے تو حضرت ابو حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو آگے کیا اور کہا کہ بیٹی آج سے یہ تیرا گھر ہے اللہ کا نام لے دعا پڑھ اور اس گھر کے اندر داخل ہو جا اللہ تم دونوں کی زندگی میں برکت دے دے اس باپ نے اپنی بیٹی کو میرے گھر میں بھیج دیا اور خود پیچھے سے دروازہ بند کر دیا اور حضرت سعید چلے گئے ابو ودا بیان کرتے میری دلہن گھر میں آ گئی ہے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سب سے پہلے گیا اور وہ جو باسی روٹی اور زیتون کا تیل پڑا ہوا تھا میں اسے چھپانے لگا کیونکہ مجھے شرم آنے لگی کہ یہ پہلے دن میری بیوی دیکھ کر کہے گی کہ یہی ٹکڑے مجھے کھلائے گا تو میں جلدی جلدی اسے چھپا کر آیا میں نے اس کو کہا کہ تو بستر پر بیٹھ جا وہ چارپائی پر بیٹھ گئی اب میں پریشان ہوں کہ میں کیا کرو میں جلدی سے اوپر گیا چھت کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے پڑوسیوں کو چلانا شروع کیا میں نے اعلان کرنا شروع کیا اے میرے پڑوسیوں اے فلا بھائی اے فلا بھائی اے فلا گھر والوں سنو سنو سنو اصل میں بات یہ ہے کہ آج زہر کے وقت میں ہے حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے میری شادی کروا دی میرا نکاح پڑھ لیا گیا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے سعید ابن مسیب اپنی بیٹی کو لے کر آئے اور انہوں نے لاکر میرے گھر میں رکھ دیا اور کہا یہ تیری بیوی ہے تو اسے سنبھال میں نے تو ابھی تک اپنی ماں کو بھی خبر نہیں دی ہے میری ماں کچھ دور رہتی ہے اے لوگو تم اپنی عورتوں کو میرے گھر پر بھیجو تاکہ وہ اس کے ساتھ میں باتیں کرے تو میں جا کر اپنی ماں کو لے کر آؤں ایک بڑیا کہنے لگی کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے سعید ابن مسیب کی بیٹی تجھ سے شادی کرے گی ارے وہ خلیفہ نے اپنے شہزادے کا پیغام بھیجا تھا تو اس نے منع کر دیا تھا سعید ابن مسیب نے کہ میں خلیفہ کو بھی اپنی بیٹی نہیں دوں گا وہ تجھے دیں گے اور تو کیا بے کی باتیں کرتا ہے کہ وہ شادی بھی ہو گئی اور وہ خود آئے میرے گھر پر اور اپنی بیٹی رکھ کر گئے انہوں نے حضرت ابو ودا نے کہا یقین آئے یا نہ آئے آ کر دیکھ لو سعید ابن مسیب کی بیٹی میرے گھر میں موجود ہے ساری پڑ پڑوس کی عورتیں آئیں دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ خوبصورت حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کے پیاری سی خوبصورت بیٹے گھر میں موجود تھے ساری عورتیں جمع ہو گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی اور یہ ابو ودا بھاگے اپنی ماں کو بلانے کے لیے ماں کو جا کر خبر دی اور امی کو ساتھ میں لے کر آئے ماں نے جب اپنی بہو کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ سعید ابن مسیب کی بیٹی ہے وہ بھی بہت خوش ہو گئی اور ماں نے یہ کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا آج تیری بیوی کو میں اپنے گھر لے جاتی ہوں اب تیری بیوی کو میں اپنے گھر لے جاتی ہو میں تین دن تک اسے اپنے پاس رکھوں گی اسے سجاؤں گی دلہن بناؤں گی اس کے لیے ساری خرچ کروں گی اور اس کے بعد دلہن بنا کر تین دن کے بعد تیرے پاس میں لے کر آؤں گی اور اگر تو نے منع کیا تو دیکھ میں ناراض ہو جاؤں گی ابو ودا نے کہا کہ نہیں امی جان جیسی تمہاری مرضی تم چاہو تو لے کر جاؤ ماں اس بہو کو لے کر چلی گئی اور تین دن کے بعد میں اسے دلہن بنا کر کر اچھے کپڑے پہنا اور سجا کر یہ واپس لے کر آئی اور اس کے بعد اپنے بیٹے کے گھر میں اس بہو کو لے کر آئی وہ ابو ودا بیان کرتے ہیں کہ جب میری ملاقات پہلی مرتبہ ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ بڑی نیک خاتون ہے بہت حسن صورت اور حسن سیرت کی مالک ہے اور اور باقی اپن اپنے باپ کے اوپر گئی ہوئی بیٹی تھی اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ قرآن کی حافظہ تھی حدیث کی عالمہ تھی اور بڑی نیک خاتون تھی فرماتے ہیں کہ میری زندگی بڑی خوشحالی کے ساتھ گزرنے لگی ایک مہینہ ہوا اور سعید ابن مسیب کی کوئی خبر نہیں نہ وہ میرے گھر پر آئے نہ کسی کا پتا ایک مہینے کے بعد میں پھر ان کے سبق میں گیا جب میں سبق میں گیا ہوں تو سعید ابن مسیب رحمت اللہ علی نے مجھے پوچھا جب سب لوگ چلے گئے کہ بیٹا تمہاری بیوی کیسی ہے میری بیٹی کیسی ہے تو میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے کہ جو دوست کو پتا چلے گا تو وہ دعائیں دے گا گا جس دشمن کو پتا چلے تو وہ حسد کرے گا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری بیٹی سے میری شادی کروائی ابو ودا بیان کرتے ہیں اس باپ نے کہا میری بیٹی کو سلام کہنا اور اس کے بعد جب میں اٹھ رہا تھا مجھے ایک بڑی رقم انہوں نے میرے ہاتھ میں دی کہ یہ لے کر جاؤ یہ تمہارے گھر کے خرچ کے اندر کام آئے گی استاد کے ہاتھ سے دیوی رقم تھی میں منع نہیں کر سکا اور اس طریقے سے ایک خوشحال زندگی میں گزارنے لگا یہ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علی کی بیٹی کا واقعہ ہے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علی نے اپنی زندگی میں چالیس حج کیے ہیں چالیس مرتبہ حج بیت اللہ نصیب ہوئی اور چالیس سال تک مسجد نبوی میں نماز پڑھتے رہے اور چالیس چالیس سال تک مسجد نبی میں نہ کبھی ان کی تقبیر تحریمہ چھٹی ہے نہ کبھی پہلی صف چھوٹی ہے یہ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ اور اللہ نے ان کو ایسا علم دیا تھا کہ جب ان کی شادی کا وقت آیا تھا ان کو کئی گھروں سے پیغام آئے تھے کہ ہماری بیٹی سے شادی کر لو لیکن حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے جب پیغام آیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے تو انہوں نے کہا ابو حریرہ وہ ہے جن سے اللہ کے نبی محبت کرتے تھے ابو حریرہ وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے بہت علم حاصل کیا ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ ابو حریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے حضرت ابن رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے شادی کی اور اسی بیوی کے ذریعے سے اللہ نے انہیں یہ نیک بیٹی نصیب فرمائی یہ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ ہے ان کے بارے میں لکھا ہے ایک مرتبہ جب وہ آخری زندگی میں بیمار ہو گئے اور بہت ان کو تکلیف تھی کوئی عالم انہیں ملنے کے لیے آئے اور بیٹھے بیٹھے بات چیت کر رہے تھے بات کرتے کرتے اس عالم نے حضرت سعید ابن مسیب کو جو لیٹے ہوئے ان کو کہا کہ یہ ایک حدیث ہے میں اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہو جیسے حدیث کی بات آئے انہوں نے لوگوں کو کہا مجھے مجھے اٹھاؤ بٹھا دو لوگ کہنے لگے تم بیمار ہو تمہیں بہت تکلیف ہے تم لیٹے رہو تو ان کا جواب یہ تھا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں لیٹا رہو اور میری زبان سے کوئی حدیث بیان کر دی جائے یہ تو نبی کی تعظیم کے خلاف ہے زبردستی اٹھے اور اٹھنے کے کے بعد بعد جب بیٹھے بیٹھنے میں انہوں نے اپنی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائے یہ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی حضرت سعید ابن مسیب کو دیکھ لیتے تو ان کے اخلاق اور علم کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن برحال یہ تابعی ہے وہ اللہ کے نبی ہے لیکن ایک تمنا کرتے تھے کہ کاش اللہ کے نبی نے سعید ابن مسید کو دیکھا ہوتا ایسے ہی اللہ کے ولی تھے سیونٹی فائیو یرز کی انہوں نے ایج پائی ہے اور سن نائنٹی فور ہجری میں حضرت سعید ابن مسید رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت ان کے پاس سو درہم موجود تھے وہی ہنڈریڈ درہم وہ چھوڑ کر گئے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ میں یہ سو درہم ہمیں ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہو تاکہ کبھی میری عزت پر آچ آ جائے تو اس کے ذریعے سے اپنی عزت کو بچا لو کبھی دین کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں یہ رقم میری مدد کرے صرف سو درہم کا ترکہ چھوڑ کر سیونٹی فائیو ایئرز کی ایج میں سن نائنٹی فور ہجری میں حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو میرے بھائیو یہ آج کی اس مجلس میں میں نے آپ کے سامنے ایک بہت بڑے تابی جو لوگ حدیث پڑھتے ہو جانتے ہیں یہ کتنا بڑا درجہ ہے حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کا ان کی زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کی ہے اللہ ایسا دین کا جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور یہ ہمارے بڑے ہیں ان بڑوں کے طریقے پر اللہ تعالی ہمیں بھی چلنے والا بنائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین